حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب ایسے ہوگا کہ مسلمان کا بہترین مال اس کی بکریاں ہوں گی جن کا پیچھا کرتے ہوئے وہ پہاڑوں کی چوٹیوں اور بارش کی جگہوں میں پھرتا رہے گا اپنے دین کی حفاظت میں فتنوں سے بھاگنا چاہتا ہوگا سننے ابو داود حدیث نمبر چار ہزار دو سو سڑسٹھ